انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا اس کے چاندی کے زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی چھین لیے اور اس کا سر کچل دیا لڑکی کے گھر والے اسے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے فلاں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے غیر متعلق آدمی کا نام لیا اس لیے اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں بیان کیا کہ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعے سے غیر متعلق تھا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا اس کے بعد اس یہودی نے بھی اس جرم کا اقرار کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا اور اس کا سر بھی دو پتھروں سے کچل دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچانوے